ابو بکر بن بن بن بن بن ابی شیبہ زہر حرب اور اور محمد حاتم نے نے نے نے نے کہا ہمیں ابن مہدی سفیان سے سے سے حدیث بیان کی انہوں انہوں انہوں سعد ابراہیم حضرت کعب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کی کہا میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی تین انگلیاں چاٹ رہے تھے ابن حاتم نے تین کا ذکر نہیں کیا اور ابن ابی کی روایت میں ابن قعب بن مالک کے بجائے عبد الرحمن بن قعب سے روایت ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چھیانوے